حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو یوں کہتے اللہم لکا رکعتو یہاں سے لے کر رب العالمین تک یعنی اے اللہ میں تیرے سامنے چھکا تجھ پر ایمان لایا اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا اور تجھی پر بھروسہ کیا تو میرا رب ہے میرے کانوں آنکھوں خون گوشت ہڈیوں اور پٹھوں نے اللہ عز و جل کے سامنے و نیاز ظاہر کیا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار باون